بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں ہم تھارے سامنے سورہ کاف وہ گوجری ترجموں اور قرآن پاک کی تلاوت پیش کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں کاری نزاکت علی اور گورسی ترجمہ کر رہے ہیں مفتی فیض الحی صاحب کسانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام نال شروع جڑو بے بہا مہربان مجھ مالو ہے الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ساری صفت اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں جس نے اپنا بنداور یا کتاب نازل کی تو اس میں ذری بھی ڈنگ نہیں رکھی ٹھیک ٹھیک نازل فرمائی تانجے وہ لوکاں نا اللہ کی طرفوں ایک سخت عذاب سے اگاہ کر دیا تو ایمان آلانا جڑا نیک عمل کر رہے ہیں یا خوشخبری دے دیا ہے یہ ان واسطے بہت چنگو عجر ہے ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا جسمہ بھی ہمیشہ ہمیش رہیں گا تو تانجے انہاں لوکاں نہ ڈراوے جڑا کہیں جے اللہ تعالیٰ نے پوت بنا لیو ہے ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا انہاں کولا اس بارہ ماں کچھ بھی علم نہیں نہ انہاں کا باپ دادا کولا تھو بڑی بھاری گل ہے جیڑی انہاں کا منہ تے نکل رہی ہے وہ چھڑا کوڑ مار رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ پیچھے افسوس کرتا کرتا کدے اپنی جان ہی نہ گال چھوڑے جے کدے یہ اس کلام ور ایمان نہ لیاو جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أحسن عملا رو زمین جو کچھ ہے ہم نے اس نا اس کی رونق کو ذریعہ بنایا ہوئے تانجے ہم لوکانا ازماوچو کیڑا چنگا عمل کرے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا کہ جو کچھ زمین پر ہے ہم یقیناً اسنا ایک صاف سارو مدان بنا دین والا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا کیوں تم یو خیال کریں یہ کلان علا ترقیم علا ماری قدرت کی نشانیاں بچوں کوئی عجیب چیز تھا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من من لدنك رحمة لنا أمرنا رشدا جس ویلے وے کچھ نوجوان کلام جا بیٹھا پھر انہوں نے دعا کی ربا تو ہمنا اپنے کولوں رحمت عطا کر تو مارا کماما ماری رہنمائی وہ سمان کر دے فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا हमने بھی कलाम कई سالہ توڑی کان ٹھپ گئے سوال شوڑیا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا ہم نے بھی اٹھا لیا تانجے ہم دیکھا کہ دو جماعتاں بچوں کس نے انہاں را اترین کی مدت زیادہ یاد رکھی ہے نحن نغص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہوں وہ قصہ تونہ ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں وی کچھ ایک نوجوان تھا جڑا اپنا رب ور ایمان لے آیا تھا تے انہوں نے انہوں کی ہدایت ماں اور بادو کر دیتو تھو وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إلها لقد قلنا إذا شققا کہ انہیں انہوں کا دل مضبوط کر دیتا جس پہ لگے اٹھ کھڑا ہوا تو کہنے لگا جی مارو پالنہار وہی ہے جڑو اسمانہ کو تو زمین کو رب ہے ہم اس نے سوا کدے کسی دوجہ معبود کی عبادت نہیں کرسا جی کرم ایسو کرم تاں تو ہم بڑی حدوں بدی بھی گل کھانگا هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا یہ ہماری قوم ہے جس نے اسنا چھوڑ گئے کئی خدا بنا لیا ہیں یہ انہا کا معبود ہونور کا صاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتا تو جڑو پلے تے چوٹھی گل بنا گئے اللہ تعالیٰ ورلاوے اس نے بڑو ظالم کون گئے گو وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنْسُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ربكم من رحمته ويهجئ لكم من أمركم مرفقا تو جب تم ان مشرکات کنی ہو گیا ہیں اور انتیں بھی جنہ کی بھی اللہ تے علاوہ عبادت کریں تم کلام جا بیسو تھارو رب تھارے اوپر اپنی رحمت کھلیار شوڑے وہ تو وہ تھارے واسطے تھارا کمہ میں آسانی مہیا کر دیا گو وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا تو تم دین دیکھیں جس ویلے وہ چڑھے اس ویلے تو انہوں کی کلانتیں سجے پاس سے ہٹ کے نکل جائے تو جد وہ لے اس ویلے وہ انہوں نے کھبے پاس سے ہٹ کے لے جائے تو وہ اس کلان کی ایک کھلی جگہ میں ہیں یا گل اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی چوئیں جس نے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا ہے بس وہی ہدایت ور ہے تو جس نے وہ گمراہ کر دیا ہے پھر تمہیں کدے اس واسطے کوئی دوست تے رہنمائی کرنا لو نہیں لبسے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ تو تم انہوں نے سمجھتا کہ وہ جاگ رہے آئے حالانکہ وہ ستا ہوا تھا تو ہم ہی انہوں نے سجا اور کھبے پاسوں پرتاوا تھا تو انہوں وہ کتو دروٹنی ور اپنا دو ہاتھ لمکا گئے بیٹھو وہ تھو جے کدے تم انہوں نے اکڑ گئے سکتا تم تم پٹھے پیریں نس پیتا تے تھارا دل ماں انہاں کی دہشت بیس جاتی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم محدا تو اس سے راہ ہم نے وہ جگایا تانجے وہ آپس میں کچھ پار کریں انہوں نے چوئے کہنے ڈالا نے کیوں جے جی تم یہ کتنو چھر رہے آئیں انہوں نے جواب دیتو جے جی ایک دن یا دن تے میں کچھ کٹ رہے آوانگا کہنے لگا تھارو رب ہی بہتر جانے جے تم کتنو چر رہے آئیں خیر ان اپنا بھی جو کسی ایک کرنا یہ رپیہ دے گئے شہر چلاؤ تو وہ دیکھ لیا جو اُت کیڑو کھانو صاف سچو ہے پھر اس بچو تھارا واسطے کھانو لیا ہے اور یہ کم بڑی نرمی نال کرے کہ کسے نہ تھارو پتو نہ لگن دیے إن يظهروا عليكم يرجموكم أو أو يعيدوكم يعيدوكم في في ملتهم ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا جے کدے انہاں کافراں کافر تھارو پتو لگ گیو تاں وے وی پتھراں نال مار مار مار کے چھوڑیں گا یا سونا اپنا مذہب میں موڑ لے جائیں گا تو پھر تم کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم جن دئی نو رویم بنیا نو پال لدی نو ردیم اس سے رام نے لوگ انہوں کا حال تے واقف کرا چھوڑیا تانجے بے جان لیں جی اللہ وہ وعدو سچو ہے تو یا گل بھی جی قیامت میں کوئی شک شبو نہیں یاد کرو جس ویلا لوگ انہوں کا معاملہ میں آپس میں تنازع کرن لگ پیا انہوں نے کیوں ہم ان کلاور ایک عمارت بنا چھوڑو انہوں کو رب نے خوب جانے لوگ کا معاملہ میں غلبو رکھے تھا انہوں نے کیوں ہم تے انہوں ضرور ایک مسید بناواں گا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ان لوگ کہیں گا اصحاب کاف ترے تھا چوتھو نہ وہ کتو تھو تے کچھ کہیں گا وہ پانچ تھا چھویں نہ وہ کتو تھو یہ سب اندھیرا مبٹا مارے تے کچھ کہیں گا وہ ست تھا اور اٹھویں نہ وہ کتو تھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو میرو رب ہی انہیں تعداد بہتر جانے انہاں نہ بس تھوڑا جائی لوگ جانے تے تم سرسری جی گل تو سوا انہاں کا بارہ میں بحث نہ کریو تے انہاں وچو کسے اکن کولوں وی انہاں کا بارہ میں پوچھ تاچ نہ کرو ولا تقولن ان شيء اني فاعل ذلك غدا તે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ તમ કિસી કામગા બારામાં કદે યા ન કહીયો જે હું પલકે કર દેઉંગો إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ور یوں کہہ گئے کہ جے اللہ تعالیٰ چاہے تو جے جس ویلے تم بھول جائیں پھر یاد آنور اپنا رب کو ذکر کریا کرو تو تم فرما دیو امید ہے جے میرو رب منا اس نے بھی زیادہ ہدایت والی گل دس دے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا اور وہ اپنی کلام ترے سو سال توڑی ریا تو نو سال اور زیادہ گزاریا قل الله بما لبثوا له غيب السماوات به تیار ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه اد تم فرما دیو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے وہ کتنو چر ریا سارا اسمانہ تے زمین کا غیب کو علم اس سے کول ہے وہ کتنو زیادہ دیکھن آلو تے کتنو زیادہ سننا لو ہے اس نے سوا انہوں وہ کوئی حمایتی نہیں تو وہ اپنا حکم ماں کسے نہ شریک نہیں کرتو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا تو تھارا رب کی جڑی کتاب تھارے در نازل کی گئی ہے تم اس کی تلاوت کرتا رو اس کی گلنا نہ کوئی بدلان آلو نہیں اس نے سوا تم نے کدھے پناہ نہیں نہیں لفظیں واصبر, نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا آپنا انہی لوکاں نال رکھو جڑا چھڑا اپنا رب کی رضا پچھے سویرے شام اس کی عبادت کریں تے تھاری نظر دنیاوی زندگی کی رونت پیچھے انہوں نے پھر نہ جائیں تو اس آدمی کو کہنوں نہ منیوں جس کو دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر شوڑی ہوئے تو جڑو نفس کی خواہشوں پیچھے پیو وہ ہے اور اس کو معاملو ادھو ٹاپ گئے ہوئے وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا تم فرما دیو یہ قرآن تھارا رب کی ہے بر حق ہے روح کرے وہ ایمان تو جس کو روح کرے وہ کفر کرے بے شک انہیں اگ تیار کی ہوئی ہے اس آگ کا پردہ انہوں نے کہرا لے لے گا تو جے میں فریاد کرے گا تو انہوں کی فریاد اس پانی نال پوری کی جائے گی جیڑو گاڑیا آروں بہ گو وہ منہ نہ تلوس چھوڑے گو کتنوں مندو پانی بہ گو آرام کرنے کی کتنی پہڑی جگہ عملا بے شک جڑا لوگ ایمان لے آیا اور انہوں نے چنگا عمل کیا ہم اسا نیک عمل کرن الگ و ثواب کدے ضائع نہیں کرتا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا اس لوگ کون واسطے ہیں صدا رہن والا باغ ہیں جنہاں گے ہیٹھ نہر چلتی میں گی نے سونا گا کنگن لوایا جائیں گا تو بے ساوا رنگ گا بریق تے نرم ریشم گا اور موٹا ریشم گا کپڑا لامیں گا وہ سرانہ لاگے اُتھ شاہی تختہ اور بیٹھا باویں گا کتنو چنگو بدلو ہے ترام کرنگی کئی چنگی جگہ ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَتَلًا وَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِيمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَصْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا تم انہوں نے دو آدمیوں کو حال سناؤ انہوں نے بچوں ایک کرنا ہم نے داخل کا دو باغ دیتا ہوا تھا تو انہوں نے کے آسے پاسے کھجوروں کا بوٹا لا دیتا تھا تو دو بشکار فصل لائی ہوئی تھی اثنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا دوئے باغ خوب میوہ دے میں تھا تو اس میں کسی راگی کمی نہیں بیتھی تھی تو انہوں نے انہوں باغوں کے بشکار نہر بھی جاری کر دیتی تھی وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحامره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا اور اس نے رج گئے میں وہ بیٹھو ایک تیارہ اس نے اپنا سنگی نال گل کرتا کرتا اس نے کیوں ہوں تیرا تے زیادہ مالدار ہوں نالے ٹل ماری ٹل ماں زیادہ زورہ باروں ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا تو وہ اپنا باغ میں گیو جب کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھو کہنے لگو میرو تے یہی خیال ہے کہ یہ باغ کدے بھی برباد نہیں ہو سیں تو ہوں نہیں سمجھتو میرو تے یہی خیال ہے کہ وہ باغ کدے بھی برباد نہیں ہو سے وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا تو ہوں نہیں سمجھتو جے قیامت آوے گی تو جے کدے ہوں اپنا رب کو لے پچھا بھی دیتو گیو تو منہ خود ضرور اس نے سر جگہ لبے گی قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقفة ثم من نقفة ثم سواك رجلا اس کا سنگی نے اس نے گل کرتا کرتا کیوں کیوں تو ذات نال کفر کریں جس نے تینا مٹی تے پیدا کیو پھر نطفہ تے پھر تینا ٹھیک ٹھاک آدمی بنائیو لیکنہو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا وہ میرو تے یو عقیدو ہے جب وہ اللہ ہی میرو رب ہے تو ہوں اپنا پالنہار نال کسے نہ شریک نہیں منتو ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا تو جس ویلے اپنا باغ منگیو تھو اس ویلے کیوں نہیں کیوں کہ جو کچھ اللہ نہ منظور وے وہی وے اللہ کی مدد سے بجن کوئی طاقت نہیں جے کر تو منا مال تے اولاد ماں کٹ دیکھ رہے ہوئے تا یا فعسا ربی ان یؤتین خیرا من جنتک ویرسل علیہا ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زرقا تایا گل دور نہیں جے میرو رب منا تیرا باغ تے میں سرس عطا کر دیا ہے تے اس تیرا باغ ور اسمان تے کائی اسی آفت کال شوڑا ہے کہ وہ صاف چٹ مدان بن جائے او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبات یا या उसको पानी मुझ डूंगो जमीन में चले हो जाए फिर तो उसना لوڑ بھی نہ سکے وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا تو اس کا میوہ عذاب کا کہرا کہرامہ آ گیا تو اس لاغت ور جیڑی اس نے باغ ور لائی تھی تنی مل تو رہ گیو تو وہ باغ اپنا تپا ور صدا ہوا وہ تھو تو وہ کہہ رہے تھو افسوس کدے وہ اپنا رب نال کسے نے شریک نہ منتو وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا تو اس واسطے ٹل نہیں تھی جڑی اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی تو نہ وہ آپ ہی بدلو لے سکیو الحق ثوابا عقبا ات ثابت ہو گیو کہ اختیار سارو پر حق اللہ ہوا ہے اس سے وہ دتو وہ ثواب بہتر ہے تو اس سے وہ بدلو چنگو ہے واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان غیساؤں نے دنیا کی زندگی مثال بیان کرو کہ وہ ایسی ہے جس طرح کے پانی پانی جڑو ہم نے اسمان تے برائیو پھر اس نال زمین تے جمن والی چیز خوب کھنی ہو گئے نگلی چھیکڑ وے پکی ہو گئی کہ آواؤ انہوں نے اڈاتی پھر ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنا رو ہے المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر نملا دنیاوی زندگی مال پہ اولاد تو بس دنیاوی زندگی کی رونکیں تو باقی رہن علی نیکی وہ تھارا رب گئے نزدیک ثواب کا لحاظ نال بھی بہتر ہیں تو چنگی امید کا لحاظ نال بھی سر سے وَيَوْمَ نُسَجِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِذْ مِنْهُمْ مَحَدًا تو جس تیار ہے ہم پہاڑوں نہ چلا دیں گا تو تم زمین نہ تکیں گا وہ ایک سار مدان ہے اور ہم لوگوں نہ کٹھا کریں گا تو انہاں وچوں کسے ایک کرنا میں نہیں چھوڑ سا وعوری